every living being Almighty Allah, let's show you a report regarding birds. رنگ برنگی خوش رنگ اور خوبصورت چہچہاتے بے زبانی پرندے ویسے تو شاید آزادی پسند ہیں لیکن انسانی خواہش میں پنجرے میں بند ہونے کے باوجود یوں لگتا ہے کہ یہ پرندے انسان کو کچھ سمجھانے یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہاں یقیناً پرندوں کی خرید و فروخت کرنے والے اور اس سے پالنے والے افراد کے لیے یہ معلومات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کی غذا اور کھانے پینے کے علاوہ ان بے زبان پرندوں کے کچھ اور بھی حقوق ہیں پہلے آپ کو پرندوں کے بیوپاریوں کے تاثرات سناتے ہیں کہ جنہوں نے مدنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دن میں اور رات کو جاتے وقت پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں تاکہ انہیں بھوک کا احساس نہ ہو اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو صبح جو ہے لوگ آگے دانا ڈالتے ہیں تقریباً ایک جوڑے کے لیے آدھا کٹورا دانا ہوتا ہے پھر وہ تقریباً نو بجے ہم لوگ ڈالتے ہیں یہاں پہ دکان کھول کے اس کے بعد وہ نو بجے تک دانا چلتا ہے اب رات میں جاتے ہیں پھر نیا پانی اور نیا دانا دوبارہ لگانا پڑتا ہے دانا بس یہ کہا جاتا ہے کہ دانا اس کا جو ہے ایک پورے دن کے اندر صاف کر کے ڈالا جاتا ہے اگر دانا ہم گندا چھوڑ دیں گے اس کے اندر پورے دن کے لیے جیسے آج ہم نے ڈالا اور ہم نے نہیں چینج کیا رات تلک اگر ہم اگلے دن چینج کریں گے پرندہ ہمارا بیمار ہو جائے گا اس کی اسمیل سے پرندوں کے بیوپاری نے مزید بتایا کہ موسم کی مناسبت سے ان کی غذا کا انتظام ضروری ہے تاہم پرندوں میں گرمی کا احساس کم ہو اور ان کی آنکھیں گرمی سے متاثر نہ ہوں اس لیے انہیں گرمیوں میں وقفے وقفے سے پانی سے نہلانے کی کوشش کی جاتی ہے کے طریقے کار ہے کہ اس کو ہے نا گرمی کے اندر ہم ذرا ٹھنڈی خوراک دیتے ہیں اور سردی کے اندر گرم خوراک دیتے ہیں گرمی کی وجہ سے نا اس کی آنکھوں کے اوپر ہے نا اثر آ جاتا ہے تو اسی لیے ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے کہ آنکھوں کے وائرس نہیں بڑھتے یقیناً پرندوں کو پالنے والے اپنی طرف سے ان بے زبان پرندوں کی دیکھ بھال کے بہتر انتظامات کرتے ہوں گے البتہ مبلغ عدابت اسلامی پرندوں کے حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ پرندوں کی خرید و فروخت کرنا اور انہیں پالنا جائز ہے اور ان کے دیگر حقوق کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے پرندہ چاہے آپ نے بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے آپ اسے پال رہے ہیں صحیح یا جو ہے وہ آپ ویسے ہی شوقیہ گھر کے اندر جو ہے وہ پالنا چاہتے ہیں تو ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا اور انہیں ہر قسم کی تکلیف و ایزا سے بچانا یہ ضروری ہے ٹھیک یہاں تک کہا گیا کہ دن میں سو مرتبہ انہیں دانہ پانی دکھایا جائے مبالغتاً کہ انہیں تکلیف جو ہے وہ نہ ہو صحیح کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکے گا تو پرندے پر ظلم جو ہے وہ بندہ نہ کرے کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کوئی چیز سکھانے کے لیے اسے جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے صحیح تو اس کو جو ہے وہ دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں چاہے آپ کے پاس دکان میں وہ پل رہے ہیں یا چاہے کہیں اور صحیح دکانوں پہ باہر رکھا ہوا ہوتا ہے تو دھوپ وغیرہ آ رہی ہے اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو الغرض ایک جاندار چیز ہے اور اس کے جو ہے وہ اپنے حقوق ہیں تو ان کی ادائیگی کے ساتھ انہیں پالا بھی جا سکتا ہے اور پالنے کے بعد انہیں جو ہے وہ بیچا بھی جا سکتا ہے اپنی خوبصورت اور سریلی آواز سے قدرت کی شان بیان کرتے یہ پرندے یقیناً اللہ کا شاہکار ہیں لہذا پرندوں کو پالنے والے افراد ضرور ان بے زبان پرندوں کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھیں کہ بظاہر ان کی نظر آنے والی یہ بے زبانی شاید رب غفار جل کی بارگاہ میں آپ کے لیے التجا کرنے والی زبان بن جائے